جناب ابن جبیر بن متعم اپنے والد جبیر بن محتم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز پڑھتے دیکھا عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی نماز تھی تو آپ نے تین بار کہا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ الحمد للہ کثیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسلہ اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے اور حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ حمد اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ اور وہ سب عیوب سے پاک ہے صبح و شام اس کی یہ سنا ہے اور بعد میں یہ کلمات بھی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان من و ونفثه وحمزه میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے دم پھونک اور جنون سے جناب عمر بن مرہ نے ان الفاظ کی شرح میں کہا کہ نفسن سے مراد لو قسم کی شعر و شاعری ہے نفخن کا مفہوم تکبر کے انگیخت ہے اور حمزن کا معنی جنون ہے سننے داود حدیث نمبر سات سو چونسٹھ